البيت الحرام ولا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البذ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله الله إن شديد العقاب اے ایمان آلیو تم بے حرمتی نہ کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں گی تنا ادب آلہ مینا گی تنا حرم قربانی ہوا چوکھر گی تنا کنڈی آلہ ان چوکھران گی جڑا مکہ ماں قربانی کھڑیا جے نہ انہاں لوکاں گی جڑا اپنا رب کا فضل رضا کی لوڑ ماں کعبہ شریف آ رہا وے جس ویلے تم احرام کھولنے پھر تم شکار کر سکیں تو کسی قوم کی اس گلوں دشمنی جے انہاں نے تم مسجد حرام تے ڈکیا تھا تو انہاں اس گل نہ ابارے جے تم ادو بد جے اور تم نیکی تے پرہیزگاری ماں ایک دوجہ کو اپرالو کرتا رو تے گناہ اور ظلم ور ایک دوجہ کو اپرالو نہ کریو تے اللہ تعالیٰ تے ڈرتا رو یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینا لو ہے حُزِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النار الصحف وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخنصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ترى برا حرام کیو گئو ہیں مو و جانور تبغتی رت تسور و ماس تب وہ جانور جڑو اللہ تعالیٰ تے علاوہ کسی اور گیا نہ کر دیتو جائے تے جڑو گاٹو کٹن نال مر جائے تے جڑو سٹ نال مر جائے تے جڑو رڑ کے مر جائے تے جڑو سنگ لگن نال مر جائے جس نے کوئی پھاڑ کھان آلو جانور کھانا چھوڑے ور جسنا تم حلال کر لیں تے جڑو کسی ستھان ور چاڑی جائے تے آرام ہے جے تم تیرنگ ذریعہ قسمت دیکھیں یہ سارا گناہ کا کام ہے آج کافر تھارا دین تے نا امید ہو گیا ہے تم انہوں نے نہ ڈریو اور میرا تے ڈرتا رہو اج میں دین کامل کر چڑھو ہوئے تو میں تھارا ور اپنی نعمت پوری کر چھوڑی ہے تو میں تھارا واسطے اسلام نہ دین کا طور پر پسند کر لیو ہے جڑو بوک نال ستو ہو جائے اور وہ ان آرام بھی چون کچھ کھا لے جدکہ وہ گناہ در امرتو نہ ہوئے پھر بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنا لو مجھ مہربان ہے يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھارا کو پوچھے یہ ان واسطے کہ کچھ حلال ہے تم فرما دیو تھارا واسطے پاک چیز حلال کی گئی ہیں تے تھارا سکھایا وا شکاری جانوراں وہ شکار جڑا دڑایا جے تے جنہاں نے تم اللہ تعالی کا دتا وا علم بچو سکھاویں لہذا وہ جس شکار نہ تھارا واسطے ڈک رکھے اس نہ کھاؤ تے اللہ نہ اس جانور لے لیا کرو تے اللہ کو نہ اس جانور ور لے لیا کرو اور اللہ تعالیٰ ڈرتا تارو بے شک اللہ تعالیٰ تابلو حساب لینا لو ہے اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي يخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين آج ساری پاک چیز تھرا واسطے حلال کر دیتی گئی ہیں تو اہل کتاب کو کھانو تھرا واسطے حلال ہے اور تھارو کھانو ان واسطے حلال ہے تو اس سے را تھرا واسطے جائز ہیں ایمان آلی پاک دامن کال سرین تو ان لوگ کا پاک دامن کال سرین جنہوں نے تھارا تے پہلا کتاب دیتی گئی تھی جبکہ تم انہوں نے انہوں کا مہر دے دیں تے تم انہوں نے نکاح کی قید میں لیاویں چھڑی مستی نہ ماریں تے چھپ لک گئے دوستی نہ لاویں تے جڑو ایمان تے بعد کفر کرے گو اس کو تے کیو کرایو سب برباد ہو گیو تو وہ آخرت میں کاٹا مرین عالم میں بے گو یا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ايمان آلیو جس ویلے تم نماز واسطے اٹھیں تا تم اپنو منہ تا اپنا ہاتھ کونی سمیت دھولیو تو اپنا سر و مسو کر لیو تو اپنا پیر گٹنا توڑی لیو تو جے کدے تم ناپاکی کی حالت میں وے تو ناغ پاک ہو جاؤ جے کدے تم ماندہ وے یا تم سفر میں وے یا تھارا بچوں کوئی پیشاب چاڑا تم بیویاں نال مل گا آیا وے پھر تمنا پانی نہ لبے تا تم پاک مٹی نال تیمم کر لیو یعنی اس نال اپنا منہ تے اتھا وہ مسو کر لیو اللہ تعالیٰ تھارے اوپر کئی تنگی نہیں کرنی چاہتو بلکہ وہ تروہ پاک کرنا چاہے تے تھارے اوپر اپنی نعمت پوری کرنی چاہے تاجے تم اس کا شکر تاجے تم اس کو شکر کرے واتقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور اللہ تعالیٰ کی با نعمت یاد کرو جڑی تھارا بر ہوئی ہے تو اس کا اس وعدہ نامی یہ جڑو اس نے تھارا نال کیو وہ ہے جس ویلے تو نے کیوں تھو جہاں نے سن لیو تو نے من لیو اور اللہ تعالیٰ تے ڈرتا رو بے شک اللہ دلوں پیتانا میں خوب جانے یا ایوہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا منکم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اے وہ لوگوں جڑا ایمان لے آیا تم اللہ تعالیٰ واسطے کھڑا ہو جو اب تم اللہ تعالیٰ واسطے کھڑا ہو جان والا تے انصاف نال گواہی دین والا بن جاؤ تے کسے قوم کی دشمنی تو انہیں اس گالور نہ ابارے جے تم انصاف نہ کر سکیں تم عدل انصاف کرو وہ تقویٰ تے مجھ نیڑے ہیں تے اللہ تعالیٰ تے ڈرتا رو تم جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ نہ اس کی پوری خبر ہے وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم جڑا لوگ ایمان لے آیا تو انہوں نے چنگا عمل کیا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے وعدو کیا ہوا ہے جو انہوں واسطہ بخشش تو بہت بڑو عجر ہے والذین کفروا وکذبوا بی آیاتنا اولائک اصحاب الجحیم جنہ لوگوں نے کفر کیو और मारी आयता ना झूठी क्यों ईसा लोग के दोस्ती ہیں يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم إذ هم قوم أن يبسطوا أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ایمان آلیو تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو وہ احسان یاد کرو جس ویلے کچھ لوکاں نے تھارے اوپر ہاتھ چان وہ پکو ارادو کر لیا تھو پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہاتھ تھارا تے روک لیا إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پکو وعدو لیو تو ان بیچوں ہی بارہ مقدم مقرر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بے شک ہوں تھارے نال ہوں جے تم نماز کی پابندی کرے گا تو زکاة دیتا رہیں گا اور میرا رسول اور ایمان لیا گا نالے کی مدد کرے گا تو تم اللہ تعالیٰ نے چنگی طرح قرض دیتا رہیں گا تو ضرور تھارا گناہ ملک کر چھوڑوں گا تو ضرور تونا جنت گا انہوں باغ میں داخل کروں گا ما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم منهم إلا قليلا فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين پھر اس گلوں جے انہوں گل جی اعدو انہیں انہوں پر لانت کر دی تو انہیں انہوں کا دل باٹا کر شوڑیا وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہ اپنی جگہ تے بدلا چھوڑے تو جڑی نصیحت انہوں نے کی گئی تھی وہ انہوں کو بڑو حصہ بسار گیا اور انہوں بچو کچھ ایک لوکاں تے سوا تو انہوں نت انہوں کی کسے نہ کسے خیانت وہ پتو چلتو ہی رہ گو خیر تم انہوں نے معاف کر چھوڑو تو او جانی کر دیو بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرن آلانا پسند کرے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون تجڑا لوگ اس طرح کے جم نصرانیاں انہیں ان کولوں میں پکو بات لیو تھو پھر جڑی نصیحت انہوں نے کی گئی تھی انہوں نے میں انہوں وہ بڑو حصہ بسار چھوڑیو تاں انہیں قیامت توڑی انہوں میں دشمنی تے کورو کی اگ لا چھوڑی تے تاب اللہ تعالیٰ انہوں نے دس دیا وہ جو کچھ بھی کرتا رہا ہے الكتاب الكتاب قد رسولنا لكم كثيرا مما كنتم تخفون من مما كنتم تخفون من من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم الله نور وكتاب مبين بے شک تھارا کو رسول مارا رسول آ گیا ہے جڑا مجھ ساری انہاں نہ کھول کھول گیا بیان کریں جڑی تم کتاب بچوں چھپامے میں تھا تو کتنی گلنا تے بے درگزر کرتا رہے تم یقین, یقین منو تھارا کھوڑا ہے اللہ کی طرفوں ایک لو تو واضح کتاب آگئی ہے يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من من الظلمات الظلمات إلى إلى إلى النور النور بإذنه بإذنه ويخرجهم ويهديهم صراط اللہ تعالی اس نال انہوں نے سلامتی والا رستہ دسے جڑا اس کی رضا پیچھے چلے تو وہ انہوں نے اپنا حکم نال انیریاں تے کٹ گئے لو ملیاوے تو وہ انہوں نے سیدا رستہ کی ہدایت دے فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ شی الْمَسِيحَ میسی مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير لوگ یقیناً کافر ہو گیا جنہوں نے یہ گل کہی جی اللہ تعالیٰ مریم کو پوت عیسائی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو کہ جے کدے اللہ تعالیٰ مریم کا پوت عیسیٰ علیہ السلام نا تو انہ کی مائی صاحبہ نا اور جتنا بھی لوگ زمین مائیں سارا نا ہلاک کر دینا چاہے پھر کیڑو ہے جسنا اللہ تعالیٰ پر کچھ اختیار ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے اسمانہ ماں تو زمین ماں اور جو کچھ ان کا بشکار ہے سب ماں وہ جو چاہے سو پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير اليهودي اور عیسائی کے ہم اللہ تعالیٰ کا پوت ہاں اللہ تعالیٰ کا بچہ ہاں، تو اس کا لاڈلا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو پھر وہ توڑا تھارا گناہ کی وجہ تے عذاب کیوں دے بلکہ تم اس کی جیا جون بچوں انسان ہی ہے وہ جس نے چاہے بخش دے تو نے چاہے عذاب دے تو اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے اسمانہ مامی تو زمین مامی تو جو کچھ دونوں کا بشکار ہے اور اس سے داری سارا نے مڑ جانو ہے يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وعلى كتاب یقینا تھارا کول مارا رسول آ گیا ہے اس وقت میں جد کے رسولا وہ آنو بند ہو جاؤ تھو وہ تھارے سامنے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں تانجے تم یو نہ کہہ سکیں جے مارا کولا کوئی خوشخبری سنا نالو تر ڈران آلو آئیو ہی نہیں ان تے بلا شبہ تھارا کولا خوشخبری سنا نالا تر ڈران نالا آ جائیں اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھن نالو ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين تجيتو کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نہ کیوں اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ تعالیٰ کا اس احسان نہ یاد کرو جڑو تھارا اوپر ہوا ہے جس ویلے اس نے تھارا بچی نبی پیدا کیا تے تم بادشاہ بنایا تے تم نے نعمت دیتی جڑی دنیا جہان میں کسی نہ نہیں دیتی يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا تغتدوا على أبدالكم فتنقلبوا خاسرين او میری قوم تم اس سچی زمین میں داخل ہو جاؤ جڑی اللہ تعالیٰ نے تھارا واسطہ لکھ دیتی ہے تو کنڈ پھیر گئے نہ مڑیو ورنہ تم بڑا نقصان میں جا پوئیں گا قالوا یا موسیٰ فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا يخرجوا منها منها فإن فإنا داخلون انہوں نے کیوں اے موسیٰ علیہ السلام اس بات بڑی ڈاٹی قوم رہے تو جچر تھوڑی بار اتوں نکل نہ جائے ہم کدے نہیں جاساں ہاں جی اسے اتو نکل جائیں گا ہم ضرور اس میں چلے جائیں گا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين اس پر میں دو بندہ بولیا جڑا اللہ تعالیٰ تے ڈرن علام چو تھا تے جن اور اللہ تعالیٰ نے فضل کی وہ تھو جے تم ان حملوں کر گئے بوا توڑی تے پجو بس جسا تم پجے گا پھر تم ان غالب آجے گا تے جی تم ایمان آلائیں تا تم اللہ تعالیٰ وری پرسو کرو قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاتلا وہ کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو کدے بھی نہیں جاساں جی چل توڑی بھی اس میں ہیں لہذا تو تیرو خدا دوئے جاؤ تو لڑائی کر لیو ہم تو اتنے بیٹھا ہوں قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی تفرق بیننا و بین القوم الفاسقین موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربا منت اپنی جان اور اپنا پائی تے سوا کسی بھر کچھ اختیار نہیں لہذا تم مارے تے اس نافرمان کو ہم گے بشکار فیصلو کر دے قالت انہا محرمت علیہم اربعین سنہ یتیہون فی الارض فلا تأس على القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان وروا زمین چالیس سال توڑی آرام کر دیتی گئی ہے یہ زمین میں سر مارتا پھرے گا بس تم ان نافرمانہ پر ذری بھی افسوس نہ کرو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بِنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين تنبي صلى الله عليه وسلم تم اننا آدم علیہ السلام کا دو پوتاں وہ کس طور ٹھیک ٹھیک سنا دیو جس ویلے دعا نے ایک ایک قربانی پیش کی پھر دعا بچوں ایک ان کی قربانی تک قبول ہو گئی ور دوجہ کی قبول نہیں ہوئی اس پر وہ بولیو ہوں ضرور تینا قتل کر چھوڑوں گو دوجا نے جواب دیتو اللہ تعالیٰ تے بس پریزگاراں تے ہی قبول کریں لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك أخاف الله رب العالمين تو پمی منا قتل کرن واسطے میرا اوپر ہاتھ چکے ور ہوں تنہ قتل کرن واسطے تیرا اوپر نہیں ہاتھ چکتو کیوں جے ہوں تے جہانا کا پالنہار اللہ تعالیٰ تے ڈروں ہاں انی ارید ان تبوء بی اثمی و وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين وہ چاہوں جے تم میرا قتل کو گناہ تو اپنو گناہ اپنی متھے لے لیا تو پھر تم دو سیاما رل جائیں تو اتی چکن آلانگی یہی سزا ہے فقضعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسنين چھیکڑ اس کا نفس نے وہ اپنا پائی کا قتل و راضی کر لیو تو اس نے اسنا قتل ہی کر شوڑیو جس نال وہ نقصان عالم شامل ہو گیو فبعث اللہ غرابین يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کاغ چلائیو جڑو زمین گلو رہتو تاں جے وہ اس نہ دسے جے وہ اپنا پائی کی لاش کس طرح چھپاوے تک گئے وہ بولیو آئے میرا ور پئی ہوں اس کاغ جسو بھی نہیں ہو سکے کہ ہوں اپنا پراغی کی لاش نہ چھپا دے تو پھر تے وہ مجھ ہی من اجل كتبنا على بني إسرائيل أن أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون اس گلوں نے بنی اسرائیل پر لکھ چھوڑیو کہ جڑو کسے نہ کسے جان کا بدلہ تے بجن یا زمین ماں فساد چکن تے بجن قتل کرے وہ اسرائے جنہیں اس نے سارا ہی لوگ قتل کر چھوڑیا تو جس نے کسی جان جس نے کسی ایکن کی جان بچائی وہ اسرا ہے جس طرح اس نے سارا لوگ زندہ کر چھوڑیا تو یقیناً ان کو مارا پیغمبر صاف صاف دلیل لے آیا تھا پھر اس کے بعد بھی انہاں بچوں مجھ لوگ زمین میں ادو بدلنا لائی رہا يحاربون الله ورسوله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 جنہوں نے اس تو پہلا توبہ کر لی جے تم انہوں نے قابو کرتا تے جان لیو جے جی اللہ تعالی بہت مجھ مہربان ہے يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ تے ڈرتا رو تا اس کو قرب تلاش کرو تا اس کا رستہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جائیں ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الأرض جميعا ومثله ومثله معه معه ليفتدوا ليفتدوا به به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم یقین منو جن لوکاں نے کفر کیو کیوں جی کدی ان وہ سب کچھ جڑو روئے زمین ماں ہے تو اتنو ہی نال اور بھی وے تانجے وے اسنا فدیہ ماں دے گیا قیامت کا تیڑا ہے عذاب تے چھٹ جائیں تاوی وہ انہ تے قبول نہیں کیو جاتے تو انہ واسطہ دکھ دینا لو عذاب ہے يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وہ دوزخ ہی آگ تے باہر آنو چاہیں گا ور وہ کدے بھی اس سے نکل نہیں سکتے اور ان واسطے صدا ہی رہنا لو عذاب ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ واللہ عزیز حکیم چور پہمیں مرد وے پہمیں کال سری انہ دوہاں ہاتھ کپ چھوڑو یو انہاں دوہاں کی کھٹی کو بدلو ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرفوں ایک عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت آلو ہے فَلَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ غفور تو جڑو آدمی اپنا ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنو آپ ٹھیک کر لے پھر بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے واقعی اللہ تعالیٰ بڑو بخشنارو مجھ مہربان ہے الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء يشاء ويغفر لمن والله على كل شيء قدير کیوں تم جانتا نہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی واسطے ہیں آسمانہ تو زمین کی بادشاہی وہ جس نے چاہے عذاب دے تو جس نے چاہے معاف کر دے تو اللہ تعالی ہر ایک چیز پر قدرت رکھنا لو ہے یا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحذفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم انہا لوکوں پچھے غم نہ کرو جڑا تاولہ ہی کفر جا پوئیں ومیں بے انہا منافقہ بھی چوئیں جڑا اپنا مو تے دکھیں یہ ہم ایمان لے آیا ور انہا گا دل ایمان نہیں لے آیا تب پمیں انہا بھی چوئیں جڑا یہودی ہیں یہ کور نہ مجھ سننا لا تے انہا دوجہاں لوکوں واسطے کنسول آنا لائیں جڑا تھارا کولا نہیں آیا یہ گلنا نہ انہوں کی صحیح جگہ تے پھر تارے تو یوں کہ کہ جے تمہیں یو حکم دیتو گیو تا تے تم لے لئیو جے یو حکم نہ لگو تا تم بچ گئے رہیو تو جسنا اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کرنو چاہے پھر اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ماں تم اس تک کچھ اختیار نہیں رکھتا یہی وہ لوگ ہیں جنہ واسطے اللہ تعالیٰ نہ یا گل منظور نہیں ہوئی جے وہ انہوں کا دلانہ پاک کرے ان واسطے دنیا میں ذلت ضلع ہے تو ان واسطے آسرت میں فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ یہ کوڑنا مجھ سننا سن بہت زیادہ آرام کھانا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے کدے یہ تھارا کولے آویں تا تونا اختیار ہے پویں انہاں دے بشکار فیصلو کرو پویں انہاں نہ ٹال چھوڑو یعنی انہاں تے اعراض کر لیو جے تم انہاں نہ ٹال چھوڑیں گا تم یہ تھارو کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو جے تم انہاں دے بشکار فیصلو کریں تا عدل انصاف نال کریو بے شک اللہ تعالی عدل انصاف کرن آلنا پسند کرے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْ التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين تو یہ تھارا کو کس طرح فیصلوں کراؤں حالانکہ انہوں کو تو رات موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو حکم موجود ہے پھر اس نے بعد بھی یہ مو موڑ لیں اور ایمان آلہ ہے یہ لوگ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 اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا حکم کے مطابق فیصلو نہ کرے نہ اسا لوگ کی تے پک کافر ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل أنزل الله فأولئك هم الظالمون تو انہیں تورات ماں انہاں پر یوں ایک حکم لکھ چھوڑے تھو کہ جان کا بدلہ جان تے اکھ کا بدلہ اکھ تے نکھ کا بدلہ نکھ تے کن کا بدلہ کن تے دند کا بدلہ دند اور زخم مامی اس سے رب برابر بدلو ہے تے جڑو بدلو لینو معاف کر چھوڑے وہ تو اس وقت کفار ہوئے ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين تو انہیں ان نبیوں کے پیچھے پیچھے مریم کا پوت عیسیٰ علیہ السلام چلایا جڑا اپنا تے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنا لا تھا تو انہیں انہوں نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت تے لو تھی تو وہ اپنا تے پہلی کتاب, کتاب تورات کی تصدیق کرنا لی تھی اور پریزگارہ واسطے ہدایت تے نصیحت تھی وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ تو انجیل عالم چاہیے جب اللہ تعالیٰ کا نازل کیا با حکموں کے مطابق فیصلو کرے تو جڑا لوگ تو جڑا اللہ تعالیٰ کا نازل کیا با حکموں کے مطابق فیصلو نہ کریں پھر اسی لوگ تے نافرمان ہیں وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یا کتاب تھارا اوپر برحق نازل کی ہے جیڑی اپنا تے پہلا نازل ہونے کتابوں کی تصدیق کرنے آئی ہے تو کی حفاظت کرنے تم کا بشکار اللہ تعالیٰ کا نازل کیا حکم کے مطابق ہی فیصلہ کرو کہ حق سارے آگے ہوئے اس نے چھوڑ گئے انہوں کی خواہشوں پر نہ چلیو نے تھارا بچوں ہر اکڑ واسطے ایک دستور تے ایک طریقہ رکھیو ہوئے کہ جے کدے اللہ تعالیٰ چاہتو تو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 کی خوشی پر نہ چلیو تو تے رہی رہیو جی تونا کسے حکم تے ٹپلا نہ چھوڑیں جڑا اللہ نے تھارا در نازل کیا ہے جی یہ منہ موڑے نہ جان لیو جی اللہ تعالیٰ یو ہی چاہے کہ انہوں نے انہوں کا کچھ گنا ہی سزا دیں شک متا لوگ کا نافرمان ہی ہے أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما رکمل جی نو یہ جاہلیت کا فیصلہ لوڑے اور یقین کرن کر اعلیٰ واقعہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو چنگا فیصلہ کس کا ہو سکے یا ایوہا الذین تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين اے ایمان والے تم یہودیاں تے نصرانیاں نا دوست نہ بناؤ وے آپس میں اکن دوجا کا دوست دیں تے تھارا بچوں جڑو انہوں نے اپنو دوست بناوے گو وہ یقین انہوں میں شمار وے گو بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوکانا ہدایت نہیں دیتو فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا تم ان لوکا نہ دیکھے گا جنہ روگ رو وہ انہا داری دوڑ دوڑ گئے جی۔ تو یوں کہ جی ہم اپنے اوپر زمانہ کی پھیر پرت آن کے تو ممکن ہے جی اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنی طرفوں کوئی اور حکم فرما دیا پھر تو اپنا دلوں میں چھپائی ہوئی چپائی گلا پچھتاتا ہی رہ جائے گا من سم بل جہ نئی میں حبطت أعمالهم فأصبحوا خاترين تو اس ولی ایمان آلا تحجب نال کہیں گا کیوں یہ وہی لوگ ہیں جڑا خدا کی تگڑی تگڑی قسم کر کر جکے میں تھا کہ ہم تھارا نال برباد ہو گیا انہوں کا عمل تو یہ بڑا خسارہ مجا پیا یا ایوہ الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله الله ولا يخافون ذلك فضل يؤتيه من يشاء والله واسع عليم اے ایمان آلیو جڑو تھارا بچوں اپنا دین تے پھر جائے وہ سن لیا پھر اللہ تعالیٰ ہی ایسا لوگ پیدا کر دے گا نال اللہ تعالیٰ محبت کرے گو تو وہ اللہ تعالی نال محبت کریں گا وہ مومنا نرم دل کافران کا مقابلہ ماں ڈاڈا ویں گا وہ اللہ کا رستہ ماں جہاد کرے گا کسے ملامت کرن کی ملامت کی پرواہ نہیں کر سیں یو اللہ تعالیٰ کو فضل ہے وہ جس نے چاہے اپنو فضل دے دے تو اللہ تعالیٰ مجھ آلو جان نالو ہے انما وليكم الله ورسوله والذين الذين يقيمون ويؤتون وهم راكعون اے مسلمانوں تھارا دوست بس اللہ تعالی تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان آلائی ہیں جڑا نماز کی پابندی کریں زکت دیتا رہیں اور وہ اللہ تعالیٰ اگے کرنا لائیں يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا تعالی آج وی نو بہ بولوئی جرو اللہ تعالیٰ نال اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال تے ایمان نال دوستی رکھے گو وہ تے اللہ تعالیٰ کی جماعت ماں ہے تے اللہ تعالیٰ ہی کی جماعت غالب رہے